ان کے لیے بسنی کے باغ ہیں ان کنچی نداہے بہیں وہ اس میں سونی کے کنگن بہنائی جاہے گے اور سبز کپڑے قریب اور کناویز کے پہن گے وہاں تختوں پر تکیا لگائے کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ